تو بہرحال کچھ پوائنٹس ایسے ہیں آیت الکرسی کے جو ہم نوٹ نہیں کیے ابھی تک تو اس میں یہ آتا ہے کہ آیت الکرسی ایک آیت ہے لیکن اس کے اندر کچھ نے کہا دس جملے ہیں اور کس نے کہا نو جملے ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ اللہ اللہ القیوم یہ ایک جملہ ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ دس جملے ہیں اور جنہوں نے کہا کہ اللہ لا الہ الا اللہ پھر سیکنڈ جملہ الحی القیوم تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دس جملے ہیں بہرحال ہے تو ایک آیت لیکن نو یا دس جملے اس میں آتے ہیں اس میں پہلا جو جملہ ہے اللہ ہاں، اللہ لا الہ الا اللہ یہ کیا ہے دعویٰ ہے کہ نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے انہیں یعنی کوئی برحق علا نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے لیکن صرف اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہیں تو یہ کیا ہے دعویٰ ہے اور باقی جتنے جملے یہاں پر آتے ہیں وہ اس دعوے کی دلیل ہے کہ کیوں کیوں اللہ ہی عبادت کے لائق ہے کوئی اور نہیں ہے تو وہ سارے جملے اس کی دلیل ہیں دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور جو نو جملے آتے ہیں اگر کوئی کہہ رہا ہے دس جملے تو جو نو جملے آتے ہیں اس دعوے کی دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق کیوں نہیں دوسری چیز پہلا لفظ کیا ہے اللہ ہو اللہ اللہ جو ہے وہ یہ نو جملے جو باقی کے نو جملے ہیں یا دس جملے ہیں اس کا مبتدا ہے اس کا سبجیکٹ ہے اور باقی سب خبریں ہیں پریڈیکیٹ ہیں جیسے اللہ لا الہ الا ہو پھر اللہ الحی القیوم اللہ لا القیّم سینت ولا نوم اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ یشفع عنده الا باذنہ اللہ یعلم ما بزنی اللہ علم خلفہم اللہ ولا یحیطون بالشیء من شيّن الا بما شاء اللہ وسیع وسیء کرسیوات ولر اللہ ولاد حفظما اللہ العظیم یعنی اللہ جو ہے وہ مبتدا ہے سبجیکٹ ہے اور باقی سب کیا ہے پریڈیکیٹ ہیں خبریں ہیں یہ دوسری چیز تیسری چیز پہلے جملے میں اللہ ورڈ آیا ہوا ہے باقی دیکھیے اکثر کیا ہے یعنی دیکھا جائے تو باقی جملوں میں اللہ ورڈ نہیں ہے بلکہ ضمیر آئی ہوئی ہے جیسے لاتا خزو ہو ہو کیا ہے ضمیر ہے نا جسے ہم عربی میں دمیر کہتے ہیں پروناؤن تو یہ آپ کو نظر آئے گا لہو پھر یہاں پر بھی یشپ و ان دہو ہو اللہ بھی از نہیں یا عالم کے اندر بھی ہو ہڈن ہے اوکے مستطر ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ پہلا ورڈ جو ہے وہ اللہ بعد میں آپ کو ضبیر نظر آئے گی جو ضمیر ہے وہ اللہ کی طرف لوٹتی ہیں اسی طرح چوتھی چیز اس آیت میں اللہ کے اسماء حسنہ بھی بیان کیے گئے ہیں اب دیکھیے یہاں کدھر بھی آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ شیطان ورڈ ہے شیطان بھاگتا ہے نا اگر کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے تو شیطان سے اس شخص کی حفاظت ہو جاتی ہے لیکن شیطان واڈی کہیں پہ بھی نہیں ہے تو کیوں بھاگتا ہے کیونکہ اس کے اندر اللہ کے اسمائے حسنہ ہے جیسے الہ جیسے الحی القیوم العلی العظیم تو یہ اللہ کے اسمائے حسنہ ہے اور اسی طرح لاسٹ جو بات ویسے کئی باتیں ہیں لیکن اب وقت نہیں ہے لیکن ایک اور بات کہ اس آیت میں بہت ساری چیزیں دو دو بیان کی گئی ہیں جیسے الحی القیوم سینت النعوم السماوات الارد پھر آئے ہم خلفہ ہم العلی العظیم تو بہرحال بہت سارے نوٹ کرنے کی چیزیں ہیں انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا ہم اس کا گرامر بھی دیکھیں گے تو اور زیادہ ہمیں کلیئر آئے گا لیکن اتنا بھی نہیں ڈیٹیل میں جائیں گے ویسے بھی اگر آیت الکرسی کی تفسیر کی جائے تو کئی ہمیں دن لگے اس کی تفسیر کرتے کرتے تو بہرحال آپ شروع کرتے ہیں ہم اللہ کیا ہے اللہ اللہ کیا ہے یہ اسم الجلالہ ہے اللہ کا ذاتی نام ہے کیونکہ یہ الحائے القیوم یہ کیا ہے صفاتی نام ہے تو اللہ کا ذاتی نام کیا ہے اللہ بولتے ہی دیکھیے کیسا لگتا ہے اللہ اور سب ناموں میں بڑا اور جامع نام ہے یہ کوئی اور ذات اس سے منصوب ہی نہیں کسی نے اپنا نام اللہ رکھا ہی نہیں اور نہیں رکھے گا یہ کوئی نہیں رکھ سکتا یہ اللہ کا ذاتی نام ہے یہ یونیک نام ہے اللہ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا رہے گا یعنی جب تک اللہ کا نام لیا جائے گا قیامت قائم نہیں ہوگی جب کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا تو اس وقت قیامت قائم ہوگی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی اللہ اللہ اللہ اللہ کر کے وہ ورد کرنا شروع کرے یہ ساری بدتیں ہیں کہیں پہ بھی ہمیں حدیثوں میں یا کہیں پہ ایسی بات نہیں ملتی کہ اللہ اللہ اللہ اللہ کر کے اس کا ورد کیا جائے تو یہ ساری بدتیں ہیں اسلام سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں اور اللہ اللہ کہنے سے کیا مراد ہے اس حدیث میں اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے کیونکہ اس کی دلیل بھی ہمیں ایک اور حدیث سے ملتی ہے وہ ہے مسند احمد کی روایت جس میں آتا ہے کہ کسی لا الہ الا اللہ کہنے والے پر قیامت نہیں ہوگی جب کوئی بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا دنیا میں نہیں رہے گا تو قیامت قائم ہوگی یہ مطلب ہے یعنی جب ایک شخص بھی توحید پر قائم نہیں ہوگا تب قیامت قائم ہو جائے گی کیونکہ ایسے ورسٹ دن آنے والے ہیں قیامت سے پہلے اسی لیے تو برے لوگوں پہ قیامت آئے گی نا اچھے لوگوں پہ نہیں آئے گی تو بہرحال لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا تب قیامت قائم ہوگی پھر لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اس پہ بھی نوٹ کرے لا الہ لا یہاں پر جو آیا ہوا ہے لا اس کو کہتے لائے نفی جنس گرامر نہیں بھی آ رہی تو بھی سمجھنے والی بات ہے لائے نفی جنس کیا ہوتا ہے اس میں لا کے بعد جو بھی اسم ہوتا ہے اس پہ فتح آئی ہوئی رہتی ہے زبر ہوتا ہے اس میں تنوین وغیرہ نہیں ہوتی اس میں جو ہے بہت زیادہ تاکید ہوتی ہے بہت زیادہ زور ہوتا ہے یعنی یہ اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی الہ نہیں ہے ناٹ ایٹ آل اینی الہ کوئی بھی الہ نہیں صرف اور صرف اللہ ہی علا ہے وہی عبادت کے لائق ہے یہ مطلب ہوتا ہے ایک ایک حرکت بھی ہوتی ہے نا قرآن میں وہ بھی برابر پڑھا کریں کیونکہ کبھی کبھی ہم صرف زبر کو دو زبر کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب کچھ اور نکل جاتا ہے اس لیے ایٹ لیسٹ حرکت تو صحیح پڑھا کریں بہت اس میں چینجز آ جاتے ہیں معنی کے اندر تو سبحان اللہ اللہ کی ایک ایک چیز جو قرآن میں مینشن ہے اور ایک ایک حرکت بھی ایک ایک جو ورڈ آئے ہوئے وہ بھی سارے چنے چنے ورڈ ہیں یا اللہ کا ہی کلام ہو سکتا ہے کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا کہا گیا کہ لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود برحق کوئی سچا معبود ہے ہی نہیں لیکن وہی کون اللہ اللہ ہی الہ ہے اللہ کے علاوہ جتنے بھی خود ساختہ معبود ہیں جتنے لوگوں نے جو جو الہ بنائے ہوئے جن جن سے وہ لوگ مانگتے ہیں اللہ کے سوا ان کو داتا سمجھتے ہیں ان کو دستگیر سمجھتے ہیں یا ان کو ہی الہ سمجھتے ہیں وہ سب باطل ہیں سب جھوٹے ہیں حقیقی اور سچا معبود صرف اللہ ہی ہے صرف ایک اللہ وہی سچا معبود ہے وہی دیتا ہے کوئی اور بابا نہیں دیتا بلکہ اللہ دیتا ہے اللہ سے مانگا کرو سورہ الحج آئے نمبر سکسٹی ٹو کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے بھی وہ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں وہ بھلے ہی کسی پتھر کی پوجا کر رہے ہیں یا کسی انسان کی کر رہے یا کسی ولی کی کر رہے اس سے مانگ رہے ہیں تو وہ سارے کے سارے باطل ہے تمہیں کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے یاد رکھے باطل الہ جو ہے اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے کس سے مانگ رہے ہو علا کون ہوتا ہے علا وہ ہوتا ہے جس کی محبت اور اس کی تعظیم کے ساتھ اس کی عبادت کی جائے کون عزت کے لائق ہے اللہ کس سے زیادہ شدید محبت ہمیں ہونی چاہیے اللہ سے اور محبت اور تعظیم کے ساتھ عبادت کی جائے وہ ہوتا ہے اور ایسی ہستی کو نہیں صرف ایک ہی ہستی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کوئی اور ہستی نہیں ہے پھر کہا الحائی الحائی وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور بغیر کسی فنا اور زوال کے ہمیشہ رہنے والا ہے اسے کوئی فنا نہیں وہ ہمیشہ کے لیے موت سے پاک ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی ہماری زندگی جو ہے اور اللہ کی زندگی اس میں زمین آسمان کا فرق ہے اس میں کوئی بھی تقابل کمپیریزن نہیں ہے یاد رکھے لئے شاید اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ ہم کمپیئر کر سکیں اس دنیا میں پوری کائنات میں ایسی کوئی چیز نہیں کہ ہم کمپیریزن کر سکیں اب ہم پہلے تو کچھ نہیں تھے کہاں تھے ہم دو سو سال تین سو سال پہلے کہاں تھے ہمارا وجود ہی نہیں تھا کوئی ہمارا نام لینے والا نہیں تھا تو ہم آدم سے وجود میں آئے ہمیں زندگی دی اللہ نے کون دینے والا ہے زندگی جو الحائی ہے وہ دے گا تو وہ کون ہے اللہ اس نے ہمیں زندگی دی اور زندگی یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک دن موت آنے والی ہے ہمیں ہر ایک کو جانا ہے وہ بڑے سے بڑا انسان کیوں نہ ہو بادشاہ کیوں نہ ہو ہر ایک کو موت آنی ہے جب کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا ہمیشہ ہمیشہ اسے کبھی موت نہیں آئے گی سورہ الفرقان آئے نمبر ففٹی ایٹ کا مفہوم ہے اس ہمیشہ رہنے والے اللہ تعالیٰ پر توکل کریں جسے کبھی موت نہیں کلیئر بتا دیا گیا اس پہ بھروسہ کرے کوئی چیز ہوتی ہے ہم بالکل ہے بول دیتے ہیں کہ ہاں اللہ ہمارا مالک ہے اللہ دیکھ لے گا لیکن بھروسہ تو نہیں ہوتا تو بھروسہ اس پہ کرے جسے کبھی موت نہیں اس سے مانگے اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے نا اس لیے ہم زندہ یاد رکھیں پھر وہ جب چاہے زندگی کے بعد ہمیں موت دے دیں اس نے دیا ہے وہ جب چاہے لے لیں اور ہماری زندگی ہے کہ عارضی چیز ٹیمپرری کچھ دن کے لیے ہم یہاں پر ہیں اور جو بھی ہے وہ ٹیسٹ ہے آزمائش ہے کہ کون کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے اور کیا کیا تھا اور کیا کرنے والا ہے سارے ٹیسٹنگ چل رہے ہیں اور جو ہمیں زندگی ملی ہے وہ صرف عارضی ہی نہیں بلکہ عطا کردہ ہے اللہ نے عطا کی اس لیے ہمیں ملی ہے اللہ کی زندگی عطا کردہ نہیں ہے اور نہ ہی عارضی ہے ٹیمپرری نہیں ہے ہم ہماری زندگی کو ہائی کہہ سکتے ہائی لیکن الحائی نہیں کہہ سکتے یہ جو ال آیا ہوا ہے نا استغراق کسے کہتے ہیں الاستغراق کا ہے ڈیفینائٹ آرٹیکل جو کہتے ہیں ہم جیسے انگلش میں دا دی جو کہتے ہیں تو اس میں ڈیفینائٹ آرٹیکل جو بولتے ہیں تو وہ آل آتا ہے یہ استغراق کا ہے یعنی اس میں آل ہائی میں کیا ہوتا ہے حیات کاملہ یعنی حیات کاملہ کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں ان تمام قسموں سے متصف ہے وہ کون ہے اللہ صرف ہم اپنے آپ کو الہائی نہیں کہہ سکتے ہماری حیات کیا ہے ناقص ہے اللہ کی حیات کاملہ ہے ہاں؟ جب کہ اللہ کی حیات حیات کاملہ ہے دائمی ہے ٹیمپرری نہیں ہے عارضی نہیں ہے اس لیے اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے مستحق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے کوئی انسان بھی عبادت کے مستحق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے کیونکہ کوئی اگر کسی انسان کی عبادت کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے وہ جو زندگی عطا کی ہوئی ہے وہ کبھی اللہ لے لے اس کی وہ عارضی زندگی ہے جو بھی انسان کو ملی ہے زندگی میں وہ خود کسی کا محتاج بھی ہوتا ہے ایسا نہیں جو بھی انسان ہے کسی نہ کسی کا محتاج ہی ہوتا ہے نا تو وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے ہر چیز جو بھی ہے وہ اس کی زندگی دیکھے محدود زندگی ہے کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھے وہ ختم ہونے والی ہے حتیٰ کہ موت کو بھی موت دی جائے گی ایک مینڈا ذبح کر دیا جائے گا جو موت ہوگا اس کو موت کو بھی موت دی جائے گی کیونکہ جنت اور جہنم میں موت نہیں ہوگی جو جان نکالنے والے فرشتے ہوتے ہیں ان کو بھی موت دی جائے گی کوئی بھی مخلوق ہو ہر ایک کو ایک دن ختم ہونا ہے کوئی ایسا نہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے زندہ رہے پھر کہا القیوم قیوم کے کئی معنی آتے ہیں یعنی قائم ہے وہ سب کو سنبھالے ہوئے ہیں سب کی حفاظت کر رہا ہے سب کی نگہبانی نگرانی کر رہا ہے وہ یہ اللہ کا نام ہے صفاتی نام اس لیے کسی کا نام اگر کوئی عبد القیوم رکھتا ہے تو اسے قیوم قیوم آواز نہیں دینا چاہیے کیونکہ یہ القیوم صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے اسی لیے جب بچوں کے نام اس طرح سے رکھے اللہ کے صفات کے ساتھ جیسے الرحمن تو عبد الرحمٰن ہے وہ الرحمن رحمان رحمان نہیں کہے اسے یا قیوم قیوم نہیں کہے بلکہ عبد القیوم کہنا چاہیے تو بہرحال یا القیوم جو ہے وہ فعول کے وزن پہ آتا ہے اس میں بہت زیادہ مبالغہ بھی ہوتا ہے اور دوام بھی ہے یعنی کنٹینیوٹی بھی ہے جبکہ قائم بھی ایک آتا ہے ورڈ قائم یہ کیا ہوتا ہے عارضی ہوتا ہے قرآن میں قوام آتا ہے قوام انسان کے لیے یعنی مرد کے لیے بار بار نگہبانی کرنے کے لیے جیسے کہ مرد کو قوام کیوں کہا گیا کیونکہ وہ عورت کی حفاظت کرتا ہے اس کی جو بھی ضروریات ہیں اس کا خیال بھی رکھتا ہے لیکن یہ جو خیال ہے جو بھی حفاظت ہے وہ کیا ہے عارضی سہارا ہے یہ اللہ جب چاہے اسے اس دنیا سے لے جائے کیونکہ یہ ہمیشہ نہیں رہنے والا ہے وہ بھی چلا جائے گا تو یہ عارضی سہارے ہوتے ہیں لیکن قیوم جو ہے جو فعول کے وزن پہ ہے اس میں دوام ہے عارضی نہیں ہے اور جو زندہ ہوتا ہے اسے کبھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے الہائی آیا ہوا نا پہلے پھر بعد میں القیوم تو سوچ سکتے ہیں کہ اچھا جو زندہ ہے اس کو ضرورت ہے کسی کی مدد کی تو قیوم سے کہا گیا نہیں اس کو کسی کی ضرورت نہیں مدد کی وہ تو خود قائم ہے اور دوسروں کو بھی قائم کرتا ہے اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ساری کائنات اس کی نگرانی اور اس کے سہارے کے محتاج ہے پوری کائنات اس کی محتاج ہے اللہ سب کو قائم کرنے والا ہے اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے وہ دوسروں کو قائم کرتا ہے دوسروں کو سہارا دیتا ہے سورہ اور روم آئے نمبر ٹوینٹی فائیو کا مفہوم ہے اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے یعنی آسمان اور زمین اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہی قائم ہے کچھ ہو نہیں رہا ہے وہ کیوں قائم ہے کیوں نہیں ٹکرا رہے کیوں نہیں گر رہے ایک دوسرے کے اوپر کیونکہ اس کو اللہ تھامے ہوئے ہیں پوری کائنات اس کی مدد سے قائم ہے وہ سب کو سنبھالے ہوئے ہیں وہ سب کی نگاہ بادی کر رہا ہے اگر کوئی غور و فکر کرے نا یونیورس پہ کائنات پہ تو وہ خود سمجھ جائے کہ کوئی تو ہے جو اسے سنبھال رہا ہے ورنہ کیا ہو جائے پوری زمین ڈھیل جائے آسمان جو ہے اس میں سے سب چیزیں نیچے گر جائیں ہیں تو کوئی نگہ بانی کہے کسی کو یاد رکھے کبھی ہم کہتے ہیں ہماری گھر کی نگہ بانی کریں تو کیا ہوتا ہے وہ حفاظت نہیں کر سکتا لیکن اللہ یہ جو قیوم ہے اس میں کیا ہے نگہ بانی بھی کر رہا ہے اور حفاظت بھی کر رہا ہے اگر کوئی اللہ کو کہے بھی نہیں کہ ہماری نگہ بانی کرو ہماری حفاظت کرو تو بھی اللہ اس کی نگرانی کر رہا ہے حفاظت کر رہا ہے نگہبانی کر رہا ہے تو قیوم القیوم میں کیا ہے ایک تو ایک قائم دوسری نگرانی کرنا اور حفاظت بھی آتی ہے اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ بغیر کسی فنا اور زوال کے ہمیشہ قائم ہے اسے کوئی فنا نہیں کوئی زوال نہیں یہ دونوں جو صفات ہے الحی القیوم تو اس کا مطلب کیا ہوا ہمیشہ ہمیشہ سے زندہ ہے تو یہ دونوں صفات ایک ساتھ لا کے یہ بتایا گیا کہ وہ ازل سے ابد تک رہے گا پہلے سے ہے آخر تک رہے گا اسے کوئی موت نہیں